سکتا دل بہرے محبت ہے محبت یہ کرے گا دل بہرے محبت ہے محبت یہ کرے گا لا اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا جس طرح کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کمرے میں نہ تو روشنی ہے نہ اندھیرا ہے دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی یا تو روشنی ہوگی اگر نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا یہی حال انسان کے دل کا یا تو اس کے اندر مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں کا اندھیرا ہوگا اور اگر نہیں تو اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ضرور ہوگی دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر یہ انسان کی فطرت ہے اس کی غذا ہے جس طرح دماغ سوچے بغیر رہ نہیں سکتا کوئی نہ کوئی خیال تو ضروری ہوگا سوچنے کے لیے یہ الگ بات ہے کہ اچھا خیال ہو یا برا خیال اسی طرح دل محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا یہ الگ بات ہے کہ وہ نورانی محبت ہو یا شیطانی محبت تو جب دل نے محبت کرنی ہے تو کیوں نہ انسان اپنے پروردگار سے محبت کرے جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج آ گیا جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ ہر العزت کی محبت کا بیج پڑ گیا اس کو اگر اچھا ماحول ملے تو خود بخود یہ بیج نشو نما پائے گا حتیٰ کہ اس پر پھل پھول لگ جائیں گے اعمال کے اور اگر بری صحبت مل جائے برا ماحول مل جائے تو یہ بیج اسی طرح ضائع ہو جائے گا جس طرح کے بنجر زمین کے اندر شور والی زمین کے اندر اگر کوئی آدمی بیج ڈال دے تو وہ بیج ہی ختم ہو جاتا ہے زرخیز زمین میں بیج ڈال دیا جائے تو بیج پھل پھول کر درخت بن جاتا ہے تو کلمہ پڑھنے والا کتنا ہی غفلت کی زندگی گزار رہا ہو کتنا ہی گناہوں میں کیوں نہ لچڑا ہوا ہو مگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج ہوتا ضرور ہے اسی لیے کسی بھی کلمہ گو کو کم نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کیا پتا کب اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور اس توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اس محبت کے بیج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو اپنا ولی اپنا دوست فرما دیا ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین عامل اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا تو یہ عمومی ولایت ہر کلمہ گو کو حاصل ہے کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ لوگ شرابی تھے ظالم تھے گانی تھے لیکن توبہ کی اور پھر وقت کے ولی بن گئے فضیل بن بنیاد رحمت اللہ علیہ یہ ڈاکوں کے سردار ہوتے تھے ایک مرتبہ کسی قاری کے قرآن نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ کام چھوڑ دیا نیک بن گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے وقت کے ولیوں کا سردار بنا دیا بشر حافی رحمت اللہ علیہ شرابی تھے مگر اللہ رب العزت نے ان پر مہربانی فرمائی کہ ان کو شراب کا جام پلا دیا چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کو آتا دیکھ کر ان کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو کتنے لوگ تھے جن کی زندگیاں شروع میں کچھ اور تھیں مگر اللہ رب العزت کے ہاں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک لوگوں میں اولیاء میں شامل فرما دیا تو کلمہ گو انسان کوئی بھی ہو چاہے نماز میں سستی کرتا ہے حقوق اللہ حقوق العباد لباد کو پامال کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ماننے والا ہے نبی علیہ السلام کی رسالت پر یقین رکھتا ہے قرآن کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے یہ کلمے کا پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کی برکت کبھی بھی ظاہر ہو سکتی ہے یہ بیج کبھی بھی اپنے پھل پھول نکال سکتا ہے ہاں ولایت خاصہ حاصل کرنے کے لیے پھر بندے کو محنت کرنی پڑتی جو انسان چاہے کہ میں ولایت خاصہ حاصل کروں اس کے دو پر ہیں ایک ایمان اور دوسرا تقوا ان دو پروں سے انسان پرواز کرتا ہے اور اللہ تعالی کی معرفت کے قرب کی منزلوں کو طے کرتا ہے اب جب ہر کلمہ کو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے فرق اتنا ہے کہ کم یا زیادہ دیکھیں آپ گرمی کے موسم میں باہر سے تشریف لائے پانی مانگا تو بیوی نے گھڑے کا پانی آپ کو دے دیا آپ دو گھونٹ پی کر کہتے ہیں یہ پانی گرم ہے مجھے ٹھنڈا چاہیے کیا مطلب آپ کو برف کی طرح یخ پانی چاہیے تھا حالانکہ وہ پانی گرم نہیں تھا مگر برف کے مقابلے میں آپ نے گرم کلر استعمال کر دیا یعنی گرم پانی ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو نہانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی اب آپ نے بیوی سے پانی مانگا تو وہ پانی لائی مگر واقعی جو نیم گرم تھا اب گرمی کا معیار اور ہو گیا کچھ دیر کے بعد آپ کو چائے کے لیے پانی کی ضرورت تھی تو اب وہ پانی لائی جو کھولتا ہوا پانی تھا تینوں صورتوں میں آپ نے گرم گلب استعمال کیا تو گڑے کا پانی بھی گرم کہلایا وضو کا پانی بھی گرم کہلایا اور چائے کا کھولتا پانی بھی گرم کہلایا سب گرم ہے گرمی کی شدت میں فرق ہے یہی حال انسانوں کا کہ اللہ رب العزت کی محبت کی گرمی سب کے دلوں میں ہوتی ہے کسی کے دل میں کم اور کسی کے دل میں زیادہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل میں میری محبت کی حرارت بہت زیادہ ہو اس کو یوں فرمایا گیا کہ ولزین آمن اشد حب اللہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے ایمان والے اللہ تعالی سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں ایمان والوں کے دل اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ لبریز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے ساتھ شدید محبت ہو محبت کی شدت ہونی چاہیے آج کل کے انسان کو اپنے پروردگار سے قانونی تعلق ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جنونی تعلق چاہتے ہیں دونوں کا فرق آپ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان آپس میں نہیں بنتی مزاج نہیں ملتا سوچ نہیں ملتی تو اختلاف رائے ہوتے ہوتے کام یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے بھی اچھی نہیں لگتی مگر بچوں کی خاطر رشتے داری کی خاطر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں خامد پورا مہینہ بیوی کو پوچھتا ہی نہیں اور بیوی بیچاری بھی بس کھانا بنا دیتی ہے گھر کے کام کر دیتی ہے لوگوں کی نظر میں وہ میاں بیوی مگر یہ قانونی تعلق ہے کہیں شادی ہوئی تو دونوں اکٹھے چلے گئے واپس آ گئے کوئی ہو گئی دونوں اکٹھے چلے گئے گئے واپس آ لوگوں کی نظر میں میاں بیوی محبت نام کی چیز نظر نہیں آتی تو اس کو کہیں گے قانونی تعلق خامن نے مہینے میں کما کے بیوی کو دے دیا اور بیوی نے گھر کے سارے کام سمیٹ دیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے فیلنگز نہیں ہوتی پورے مہینے میں ایک دوسرے سے کوئی محبت کی بات کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا یہ قانونی تعلق ہے ایک ہوتے جنونی تعلق بعض لوگوں کی پسند کی شادی ہوتی ہے اب بیوی صاحب نے کھانا بنایا دو گھنٹے سے انتظار میں ہے میاں آئیں گے تو مل کے کھانا کھائیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے کھانا بھی بنا ہوا ہے مگر پھر بھی انتظار میں ہے کہ میرے میاں آئیں گے اور میں ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں اور خامن کا یہ حال کہ دفتر بھی پہنچ جاتا ہے تو بہانے بہانے سے ہر دو گھنٹے گھنٹے کے بعد فون کرتا ہے گھر میں خیریت تو ہے ٹھیک تو کبھی توحفے لا رہا ہے کبھی کچھ لا رہا ہے یہ تعلق جنونی تعلق کہلاتا ہے تو قانونی تعلق اور ہوتا ہے اور جنونی تعلق اور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو میرے ساتھ جنونی تعلق قانونی تعلق کی پہچان کیا ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ بھائی یہ ایسے کر لو تو آگے سے کہتا ہے جی فرض واجب تو نہیں نا جس بندے نے یہ کہہ دیا کہ یہ فرض واجب تو نہیں اس کا مطلب اس بیچارے کو فقط قانونی تعلق ہے کہ اگر فرض ہوتا یا واجب ہوتا تو میں عمل کرتا باقی ضروری نہیں ہے محبت کی گرمی نہیں ہے اس کے دل میں قانونی تعلق ہے پروردگار سے اور جن کو جنونی تعلق ہوتے ان کی پانچ نمازوں سے محبت کی پیاس بجھتی نہیں ہے کبھی تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی اشراق میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی چاش میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی عوابین میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی سلاد الحاجت کی نیت سے کھڑے رفل پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ عوابین میں بھی دو دو پارے کی تلاوت کر جاتے ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے ذرا وقت ملے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد جاتے ہیں تو نکلنے کو ان کو جی نہیں کرتا یہ کیا ہوتا ہے یہ جنونی تعلق ہوتا ہے اللہ تعالی کا نام سنتے ہیں بس ان کے دل ہڑک جاتے ہیں ایک دم بھی محبت چھپ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 یاد سے تیرے نام سے لگے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو میرے ساتھ ایسی گرما گرم محبت ہو مزہ تو یہی ہے نا اب جب ہر کلمہ گو کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے فرق صرف اتنا ہے کہ کم ہے یا زیادہ تو محبت اپنا اظہار چاہتی ہے محبت کا جذبہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اظہار کا موقع میسر آئے جس سے وہ محبت کرتا ہے یا تو اس کی ملاقات حاصل ہو یا اس سے کلام کرنے کا موقع نصیب ہو یا اس کے کوئی آثار ہی مل جائیں جن سے محبت کا اظہار کر لے دیکھیں ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا تو ذرا بیٹا نظروں سے اجل ہو تو بہت اداس ہوتی ہے حتیٰ کہ اگر اس کا بیٹا فوت بھی ہو جائے نا تو وہ بیٹے کے آثار کو دیکھ کر نشانیوں کو دیکھ کر اس سے سکون پاتی ہے یہ میرے بیٹے کے کپڑے ہیں میرے بیٹے کا یہ کمرہ ہے میرا بیٹا یہاں بیٹھتا تھا ان باتوں کو سوچ کر ماں کو سکون مل جاتا ہے تو محبت اظہار چاہتی ہے تو جب مومن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مومن پورا کرے اب کیسے پورا کرے یہ ایک مشکل کام بن گیا اس لیے کہ ہم ناپاک اور وہ ذات پاک ہم محدود وہ لا محدود وہ وہم و گمان سے بالا زمین اور زمان سے بالا مکان سے بالا اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز سے بلند بالا ہے بے جہت بے قید بے شب و بے مثال اس کی تو کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے اب محبوب ایسا اور محب ایک محدود بندہ تو یہاں مشکل بن جاتی کہ یہ اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتا دل چاہتے ہیں نا کہ کوئی ظاہر میں کام کرنے کا ہوتا جو کرتے سکون ملتا اسی کو علامہ اقبال نے یوں کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبی نے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا کہ دنیا میں ایک جگہ پر اپنی تجلیات ذاتیہ کو وارد کر کے اس جگہ کو اپنا گھر کہہ دیا اس کو بیت اللہ کہہ دیا فرمایا ان اول ابت للناس دیا لل مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف جس کو کعبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا گھر قرار دے دیا اب جب وہاں اپنی تجلیات نازل فرمائی تو مومن کے لیے محبت کے جذبے کو پورا کرنے میں آسانی ہو گئی اب اگر نماز پڑھنے کا وقت ہو تو مشرق میں ہے مغرب میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے جہاں بھی ہے متوجہ جہت القاوت شریفہ ایک سمت مل گئی محبت کے جذبے کو پورا ہونے کا ایک رخ مل گیا چلو بھائی اس رخ میں متوجہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور یوں سمجھو کہ ہم اپنے محبوب کے سامنے ہیں اور اپنے محبوب کے سامنے ہم محبت کے جذبے کو پورا کر رہے ہیں یہ جو رکوع اور سجود ہیں حقیقت میں تو محبت کا اظہار ہی ہے نا مجھے کیا پتا تھا رکوع کا مجھے کیا پتا تھا سجود کا تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں وہ محبت والے تو رکوع اور سجود بھی اسی طرح کرتے ہیں تو اب مومن کے اس جذبہ محبت کو پورا ہونے میں آسانی ہو گئی کہ سمت مل گئی رخ مل گیا چنانچہ بیت اللہ شریف اللہ رب العزت کی محبت کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین شاعر میں سے ہے نشانیوں میں سے ہے یہ جو حج کا سفر ہوتا ہے یہ آشمانہ سفر ہوتا ہے یہ محبت کا سفر ہوتا ہے اس کا فلسفہ یہی ہے کہ مومن نے کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو آزمایا کہ کیا یہ اپنی محبت میں سچا ہے یا نہیں ساری دنیا آزماتی ہے ہم تو دو روپے کا پیالہ خریدیں تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کچا یا پکا تو اگر ہم مٹی کے پیالے کو بھی دیکھتے ہیں کہ کچا یا پکا تو اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھتے ہیں نا کچا یا پکا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن سے امتحان لیے ایک کو کہتے ہیں مالی امتحان اور ایک کو کہتے ہیں جانی امتحان وہ کیسے کہ فرمایا تم میں سے جو صاحب استطاعت ہوں جن کے پاس زائد مال ہے نصاب کے مطابق اس پر اگر سال گزر گیا تو تم اپنے مال کی زکات ادا کرو تو مومن نے اپنے مال کی زکات رجب شعبان میں ادا کر دی جس نے مال کی زکات ادا کر دی وہ اے پیپر میں کامیاب ہو گیا تو رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پھر دوسرا امتحان لیا اس کو کہتے ہیں جانی امتحان یہ امتحان کیا کہ اسے حکم دیا کہ میرے بندے تم نے شہری سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ دیا بیوی والا معاملہ ہے بندے کو پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے گھر میں مشروبات پڑے ہوئے ہیں پی نہیں سکتا سخت بھوک لگی ہے کچن میں کھانے مختلف قسم کے بنے ہوئے موجود ہیں کھا نہیں سکتا دل میں گھر کرنے والی بیوی موجود ہے قریب نہیں ہو سکتا منع فرما دیا یہ جانی امتحان لیا چنانچہ مومن نے رمضان کے تیس روزے رکھے اور یہ ثابت کر دیا کہ اے میرے مالک آپ کے حکم پر جس طرح میں نے حرام چیزوں کو چھوڑا میں اپنی حلال چیزوں کو بھی کچھ وقت کے لیے چھوڑ سکتا ہوں تو یہ مومن اس امتحان میں بھی کامیاب لہذا عید کا دن اس کے لیے خوشی کا دن لسا میں فرحتان حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں ایک فرحت عند الفطار افطار کے وقت خوشی یا تو یوں سمجھ لیں کہ روزانہ کی افطار کے وقت بھی خوشی ہوتی ہے اور اصل خوشی تو رمضان مبارک کے مکمل ہونے پر وہ افطار کا دن ہوتا ہے اس لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں تو اس دن مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خیر خیریت کے ساتھ رمضان مبارک کی عبادات مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اتنے خوش ہوتے ہیں کہ عید کے مجمع کے لوگوں کو فرشتے آ کر کہتے ہیں کو مغفور اللہ کم بدل تو صحیح آتے کم حسنات کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دی جائے تو وہ خوشی کا دن ہوتا ہے مومن اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے اسی لیے عید الفطر کے دن کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا منع کر دیا اس لیے کہ تم ضیوف الرحمان ہو رحمان کے مہمان آج کے دن روزہ منع کر دیا گیا لہذا اگلا دن جو شروع ہوا تو فرمایا میرے بندے تم نے ثابت کر دیا کہ تم اپنی محبت کے دعوے میں سچے تھے تم نے مالی امتحان بھی دے دیا جان امتحان بھی دے دیا اب آؤ میرے ساتھ ملاقات کی خاطر آؤ میرے گھر میں جس طرح محبوب کے کوچے میں کوئی کوئی عاشق صادق جاتا ہے تم بھی اسی طرح آشکانہ انداز سے میرے گھر کے دیدار کے لیے آ جاؤ چنانچہ اگر آدمی اگلے دن احرام باندھنا چاہے حج کا تو وہ باندھ سکتا ہے موسم حج شروع ہو گیا یہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ اس لیے دے دیا کہ لوگوں نے سفر کرنا تھا مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے فاصلے زیادہ تھے پہلے وقتوں میں کچھ لوگ پیدل بھی جاتے تھے سواریوں پہ بھی جاتے تھے آج کل کے زمانے میں بحری جہازوں پہ جاتے ہیں ہوائی جہازوں پہ جاتے ہیں تو ٹریولنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک دو مہینے کا وقت دے دیا فرمایا کہ آؤ میرے گھر کی طرف ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا وہ از دن فن بالحج آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ آؤ میرے گھر کی طرف حج کے لیے یا تکالم و الا کل یا تین امن کل فج نامی چنانچہ حج کے لیے مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ ایک آشکانہ سفر ہوتا ہے عاشقوں کا دستور ہوتا ہے کہ ان کو زیب وزینت سے پرواہ نہیں ہوتی وہ تو دیوانے ہوتے ہیں فرما دیا میں بندے تم اپنے گھر سے جو نکل رہے ہو لہذا تم زیب و زینت کو وہی چھوڑ آؤ یہ تمہاری پوشاکیں یہ تمہارے لباس یہ تمہارے فاخرانہ انداز یہ سب وہیں رہ جائیں اب تم دیوانگی کی طرح سفر کرو دیوانوں کی مانے دی اللہ کیا کریں فرمایا کہ احرام باندھو دو چادروں میں لپٹنے کا حکم دے دیا جیسے میت کفن میں لپٹ جاتا ہے اس کو کہا کہ تم جیتے جاگتے بس اسی بات کی یاد تازہ کر لو تم بھی اپنے من کو اندر سے مار لو اور اپنے اوپر اسی طرح کفن لپیٹنے کی جو ہے وہ پریکٹس کر لو احرام باندھ لو اور اب اسباب زینت تر کر دو نہ بال کاٹو گے ناخن کاٹو گے نہ تم خوشبو لگا سکتے ہو نہ سلا ہوا لباس پہن سکتے ہو نہ بیوی کے غریب ہو سکتے ہو اب تمہارے اوپر پابندی آ گئی بس اب تم عاشق صادق چلو میرے گھر کی طرف لیکن یاد رکھو کہ عاشق تو آہیں بھرتا ہے اور اس کے آواز اس کی زبان سے محبوب کی محبت کے بول نکلتے ہیں اچھا میرے بندے تم میرے گھر کی طرف چلو گے تو تم بھی محبت کے کچھ بول بولتے رہنا اے اللہ کیا بولے فرمایا تلبیہ پڑھ لینا وہ کیا ہوتا ہے لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں اندازہ لگائیے نا کتنے پیارے الفاظ سے یہ سالک یہ عاشق صادق یہ اپنے محبوب کو پکارتا ہوا جا رہا ہے پر میں تو اونچا جانا اوپر چڑھنا تو تلبیہ پڑھنا نیچے اترنا تو تلبیہ پڑھنا بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاؤ تلبیہ پڑھو کھڑے ہوئے بیٹھ جاؤ تلبیہ پڑھو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم احرام کی حالت میں اتنا تلبیہ پڑھتے تھے کہ ہمارے منہ خشک ہو جاتے تھے زبانیں خشک ہو جاتی تھی اتنا تلبیہ پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے میرے بندے میری محبت میں مستانہ وار سفر کرے میرے گھر کی طرف عاشقانہ سفر کرے میرے گھر کی طرف عورتوں کو حکم دیا کہ تم آہستہ پڑھو اور مردوں کو حکم دیا کہ تم ذرا جہر سے پڑھو چنانچہ تلویہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف سفر کرتے ہیں اب جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف گئے تو بیت اللہ شریف یعنی جب مسجد حرام میں داخل ہوئے اگر اس بندے نے وقت کی نماز پڑھی ہوئی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا افضل عمل وہ طواف ہے اب مسجد حرام میں جا کر یہ تحیط المسجد نہ پڑھے اعتکاف کی نیت کرے اور چونکہ پہنچ گیا یہ سیدھا مطاف میں پہنچے جہاں طواف کیا جاتا ہے اس لیے کہ سب سے پہلا کام محبوب سے ملاقات ہوتی ہے فرمایا آؤ بھائی اپنی محبت کے جذبے کو پورا کرنے کے لیے چنانچہ مومنٹ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں ایک اور نشانی لگوا دی جس کو حجر کہتے ہیں اب اس کا رنگ کالا ہو گیا حدیث پاک میں آتے ہے کہ پہلے سفید تھا یہ جنت کا پتھر ہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا اس کو حجر اسود کہتے کہتے وہ بھی نشانی ہے ایک حدیث سے میں آتا ہے کہ حجر اسود دنیا میں اللہ رب العزت کا داہنا ہاتھ ہے تو فرمایا کہ جیسے تم جاتے ہو تو تمہارا جی چاہتا ہے کہ محبوب سے مسافہ کریں تو آؤ تم اگر اس پتھر کو استلام کر لو گے تو تمہیں ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے محبوب کے ہاتھوں پہ ہم نے مسافہ کر لی تم حجر اسود کو بوسا دو گے تمہیں محبوب کے ہاتھوں کو چومنے کا مزہ نصیب ہو جائے آؤ ذرا میرے گھر کی طرف چنانچہ حضرت اسود کا انسان استعلام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ طواف کرتا ہے یہ طواف بھی ایک عبادت بنا دی گئی اس مسجد میں سب سے افضل عمل طواف کا عمل ہے بس اتنا ہے کہ فرض نماز کا وقت ہو تو انسان فرض پڑے اور پھر طواف میں لگ جائے یہ طواف کیا ہے یہ عاشق صادق لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے ان کا جی چاہتا ہے کہ جس گلی میں محبوب ہو جس گھر میں محبوب ہو اس کے چکر لگائے شمع کے گرد پروانہ تو چکر لگاتا ہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ذرا شمع جلائی جائے تو پروانہ آتا ہے اور شمع کے گرد طواف کرنا شروع کر دیتا ہے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے تو فرمایا میرے بندے تم بھی ذرا آؤ اور شمع اور پروانے کی یاد تازہ کر کے دکھاؤ یہ میری تجلیات جو نازل ہو رہی ہیں یہ شمع جل رہی ہے تم پروانے بن جاؤ اور میرے گھر کا طواف کرو چکر لگاؤ میرے گھر کے چنانچہ بیت اللہ کے سات چکر لگائے جاتے ہیں اور اس کو طواف کہا جاتا ہے سبحان اللہ موقع ملے تو ہر چوتھ میں ہر چکر میں حضرت کو بوسا دے اگر نہیں تو دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لے استلام کہتے ہیں اس کو یہ آجکوں کا سیوا ہوتا ہے اس لیے تو کہا تھا کسی نے اطوف والا جدار دیار لیلا مجنو نے کہا تھا کہ میں لیلا کے گھر کا چکر لگاتا ہوں اقبل دل جدار و ودل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا کبھی میں ادھر بوسے دیتا ہوں کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں اور اس مکان کی محبت نے مجھے بے حال نہیں کر دیا بلکہ اس مکان کا جو مکی ہے اس کی محبت نے مجھے دیوانہ بنا دیا تو مومن بھی اسی طرح بوسے دیتے حضرت کو کوئی پتھر کی محبت ہوتی ہے نہیں جو تجلیات وہاں وارد ہو رہی ہوتی ہیں اصل میں تو ان کی محبت ہوتی ہے بندے کے لیے ان کی طرف توجہ ہوتی ہے بندے لہذا وہ کرتے پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان اس کو ملتظم کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ صاحب اسلام جب ملتظم کے ساتھ آتے تھے تو لپٹ جاتے ایسے لپٹتے کہ سینہ مبارک بھی دیوار کے ساتھ رخسار مبارک بھی دیوار کے ساتھ اور دونوں ہاتھ سر سے اونچے ہوتے تھے اور نبی اسلاط اسلام پوری طرح دیوار کے ساتھ ایسے لپٹ جاتے تھے جس طرح کے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے ایک مرتبہ نبی السلام وہاں سے لپٹ کے پیچھے ہٹے عمر لانو کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی اسلام کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو ٹپک رہے ہیں تو وہ حیران ہوئے تو نبی اسلام نے شاد فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے اور فرمایا کہ جو آدمی ملتظم سے لپٹ لے گا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنے محبوب سے معاندہ کرنے کی سعادت حاصل کری اب محبوب سے لپٹ کے تو رونا آتا ہی ہے جہاں محبت ہو وہاں لپٹ کے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو کے ساون بھادوں کی برسات میں رکھتی ہے پھر تو فرمایا کہ تمہارے اس جذبے کو بھی تسکین ہو جائے گی لو دیکھیے بیت اللہ شریف کا غلاف ہے فرمایا تم اس غلاف کو پکڑو گے تمہیں محبوب کے دامن کو پکڑنے کا مزہ نصیب ہو جائے گا اس کا دروازہ بنا دیا تم اس دروازے پہ آؤ گے تمہیں محبوب کے دروازے پہ آ کے فریاد کرنے کا شوق پورا ہو جائے گا تو مومن کے اس جذبہ محبت کو پورا کرنے کا طریقہ بتلا دیا وہ کبھی طواف کرتا ہے اور کبھی کچھ کرتا ہے اچھا یہاں پر ایک بات اتنا عرض کروں کہ عام طور پر شریعت نے اچھے کاموں میں دائیں طرف کو اولیت دی ہے یمین کو یسار پر مقدم فرمایا ہر اچھے کام میں لیکن جب طواف کرتے ہیں نا تو وہ کلاک وائز نہیں کرتے اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں جیسے گھڑی کی سوئی چلتی ہے ویسے نہیں کرتے حالانکہ دل تو یوں چاہتا تھا کہ طواف یوں کیا جاتا سیدھے طریقے سے مگر وہاں گھڑی کے الٹے رخ میں طواف کرتے بھئی ایسا کیوں کیا گیا تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی مگر اس میں بھی رمز پوشیدہ ہے ایک مرتبہ ایک بوڑھے نے کسی نوجوان کو کہا کچھ شادی کے متعلق بات چھڑ گئی تو بوڑھے نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ دلہن کو انگوٹھی پہنانی ہوتی ہے اس نے کہا ہاں، پتہ تو ہے یہ بھی پتہ ہے کہ کس انگلی میں پہناتے ہیں اس نے کہا یہ تو پتہ نہیں تو بوڑھے نے کہا کہ دیکھو یہ جو چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی ہے نا اس میں انگوٹھی پہناتے ہیں تو نوجوان نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے تو اس نے اسے بتایا کہ دیکھیں انسان کے دل سے جو خون کی شریانیں آ رہی ہیں نا انگلیوں میں ان میں سے سب سے چھوٹی شریان اس انگلی کی ہے لہذا محبت والوں کی دنیا میں اس انگلی کو دل کے سب سے قریب سمجھا جاتا ہے کیونکہ فاصلہ تھوڑا ہے نا شریان کا لہذا تم اس انگلی میں انگوٹھی پہناؤ گے تو اس انگلی میں انگوٹھی پہناؤ گے جو دل کے زیادہ قریب ہے خیر بوڑھے نے تو یہ بات کر دی لیکن جب میں نے اس پر ذرا غور کیا تو اب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ محبت دل کو قریب کرنا چاہتی ہے جتنا دل قریب ہو سکے محبت چاہتی ہے کہ دل کو جتنا قرب مل سکتا ہے اتنا بہتر ہے جب یہ دستور ٹھہرا محبت کی دنیا کا تو رب کریم نے بھی طواف میں حکم فرمایا میرے بندو تم طواف کرو مگر کس سمت میں کرو گے اینٹی کلاک وائز اس لیے کہ اگر تم کلاک وائز کرو تو تمہارا دل دور ہوگا میرے گھر سے اور محبت تو قرب چاہتی ہے لہذا تم سمت کو بدل لو جب تم اینٹی جی کلاک وائز کرو گے تو تمہارا رخ ایسا ہوگا کہ تمہارا دل میرے گھر کے بہت قریب ہوگا اور یہی تمہیں چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب تر ہو جاؤ اور یہ طواف کی کیا عجیب عبادت ہے پہلے زمانے میں عورتیں ہاتھوں سے کپڑے دھوتی تھی تو اس کو صابن لگاتی تھی اور اس کو ڈنڈے سے اچھی طرح کوٹتی تھی تاکہ اس کی میل جدا ہو جائے مگر آج کے زمانے میں واشنگ مشینیں بن گئی واشنگ مشین میں آپ میلا کپڑا ڈالیے چند چکر گھما لیجئے تو آپ کپڑے کو باہر نکالیں گے تو میل بالکل جدا ہو جائے گی اس عظلم مسکین کو تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ انسانوں کے میلے دلوں کو دھونے کی واشنگ مشین بنا لی بگڑے ہوئے جاتے ہیں کالے دل لے کے جاتے ہیں بڑی دور سے لوگ جاتے ہیں بڑی دیر سے لوگ جاتے ہیں فرمایا میں آؤ اب تم اس واشنگ مشین میں آ جاؤ تم صاف چکر لگا کر باہر نکلو گے تو جیسے واشنگ مشین سے صاف کپڑے کو نکال دیتے ہیں ہم بھی تمہارے دل کو دھو کے ساتھ باہر نکالتے ہیں حج والوں کو حکم دیا کہ دیکھو فلاں دن تم نے ایک میدان میں جمع ہو جانا ہے اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں یہ انتظار گاہ ہے اصل میں اللہ رب العزت کی فرمایا کہ ظہر سے لے کے مغرب تک تم یہاں وقوف کی حالت میں رہو گے مانگو گے اکٹھے ہو جاؤ گے یہ بھی شریعت کا حسن ہے جی دیکھیے اگر وہاں جا کر دو رکت نفل پڑھنا حج کہلاتا تو کتنے لوگ ہوتے جو محرومی ہو جاتے کئی میرے جیسے بوڑھے ہوتے جو وضو ہی کرتے رہ جاتے اور ادھر جماعتی ہی ہو جاتی کتنی عورتیں ایسی ہوتی کہ جب وہاں پہنچتی تو نماز پڑھنے کی حالت میں ہی نہ ہوتی تو اللہ نے آسانی کروا دی حج کوئی دو رکت پڑھنے کا نام نہیں ہے فرمایا عرفات میں اگر زہر اور زہر سے لے کر مغرب تک کوئی بندہ بھی پہنچ گیا تو وقوف عرفات اسے حاصل ہو گیا حتیٰ کہ سویا ہوا بندہ بھی پہنچ گیا دیوار بندے کو کسی نے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا تو اس کو بھی وقوف ارفات کی کیفیت حاصل ہو گئی میرے مولا کتنی آسانیاں فرما دی ہمارے لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہسپتالوں میں ہوتے ہیں حج پر جاتے ہیں ان کو ایمبولینس میں وہاں دیا جاتا ہے ان کا بھی وقوف ہو جاتا ہے یہ انتظار گاہ ہے یاد رکھنا کہ دنیا میں جب بھی کسی بڑے سے ملنا ہو انتظار کرنا پڑتا ہے آپ ڈی سی کو ملنے جائیں کہیں گے جی آپ ذرا انتظار کریں کسی وزیر کو ملنے جائیں اور اس سے اوپر والے کو ملنے جائیں آپ کو کئی کئی گھنٹے نہیں کئی کئی دن انتظار کرنا پڑے گا ان کی ملاقات کے لیے تو مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان وقوف عرفات کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی اس انتظار گاہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤ سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم آشکا ہوگا اللہ تیرے عاشق اکٹھے ہوں گے اجازت ہو تو ہم بھی ان میں آ کے شامل ہو جائیں تو یہ سب وہاں آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں مگر وہ دینے والا بڑا ہے حکم فرما دیا کہ تم وقوف عرفات میں جو مانگو گے ہم تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائیں تم معافی مانگو گے ہم تمہیں معاف کر دیں گے چنانچہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو اتنا دلیل و خار ہوتے ہوئے یا تو بدر کے دن دیکھا تھا یا پھر وقوف عرفہ کے دن دیکھا سالوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اور شیطان سر میں مٹی ڈالتا ہے کہ میرے تو سالوں کی محنت ضائع ہو گئی یوں اللہ تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرواتے ہیں چنانچہ حج کا رکن اعظم وہ عرفات میں وقوف کرنا نبی اسلام نے فرمایا الحج العرفا حج جو ہے وہ تو مقام عرفات میں وقوف کرنے کا دوسرا نام ہے اب جس بندے نے یہ بھی کر لیا فرمایا اچھا آؤ اب تم وقوف مدلفا بھی کرو تو وہاں سے چلے اور رات کو وہاں پہ ایک جگہ قیام فرمایا اس کو وقوف مدلفا کہا گیا کہ فجر کی نماز پڑھو اور پھر تھوڑی دیر وہاں پر تم دعائیں مانگو طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یہ تمہارے لیے وقوف ہے یہاں بھی تمہاری دعائیں قبول کر لیں گے ممکن ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی نہ مانگ پائے کوئی دعا بھول جاؤ کوئی خیال دل میں نہ رہا اور بعد میں خیال آیا تو کئی مرتبہ لوگوں کو بعد میں خیال آتے ہیں نا پر میں اچھا تمہیں ایک اور موقع دے دیتے ہیں دعاؤں کا اب وقوف مدلفہ میں تم مانگ لو جو مانگنا ہے جو خیال بعد میں آئے وہ بھی مانگ لو تمہیں دو موقع ہم نے دے دیے مانگنے کے دل کھول کے مانگو جب خوب دعائیں مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے عطا کے فیصلے کر دیے تو فرمایا کہ اچھا تم نے مانگا تو مجھ سے بڑا اور میری محبت کا اظہار بھی کر دیا لیکن تم میرے دشمن سے بیداری کا اعلان بھی تو کرو نا تم یہ بھی تو بتا دو کہ تم میرے دشمن کے ساتھ نہیں ہو تم اس سے بیزار ہو لہذا آؤ اور آ کر تم ذرا شیطان کو کنکریاں مارو یہ رنگ جمار کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کے ساتھ بیزاری کا اظہار ہے اللہ جو تیرا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے ہم بھی اسے دشمن بنا کے رکھیں گے جیسے آپ نے فرمایا ان شیطان المار پتا ڈوبا لہذا مومن جاتا ہے اور وہاں جا کر شیطان کو کنکریاں مار دیتا ہے کنکریاں مار کے فارغ ہو گیا فرمایا شیطان کو کنکریاں مارنا اتنا بڑا عمل ہے کہ ہر ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گنا بندے کا معاف کر دیتے ہیں اگر وہ معاف نہ ہوتا تو بندے کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہر ہر کنکری پہ اتنا بڑا گنا معاف کر دیا اللہ یہ رمی نماز دیکھو کتنی بڑی عبادت بن گئی اے اللہ میں نے تو اب اس دشمن سے خوب نفرت کا اظہار کر دیا فرمایا ہاں ایک دشمن تمہارا اندر بھی ہے جسے نفس کہتے ہیں اس کی آرزویں ہوتی ہیں تمنائیں ہوتی ہیں الٹی سیدھی قسم کی لہذا ذرا ثابت کر دو کہ تم ان آرزوؤں پہ بھی چھری پھیر دو گے یا اللہ اس کا طریقہ کیا ہو فرمایا ایک جانور لے لو اور اس جانور کو میری راہ میں قربان کر دو ظاہر میں تو تم جانور کے گلے پہ چھری پھیرو گے لیکن حقیقت میں نیت کیوں کرنا اللہ میں نے اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر چھری پھیر دیا میں نے اپنے نفس کو تو آپ کے راستے میں پامال کر دیا یہ ایک طریقہ ہے محبت کے اظہار کا یہ بھی کر دیا تو فرمایا اچھا اب تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتے ہو شیطان سے بھی نفرت نفس کے ساتھ بھی تمہیں ہو گیا لہذا اب تم احرام کو اتارو ہم نے تمہارے سر سے گناہوں کے بوجھ اتار دیے اب اس کی ظاہر میں شکل یہ بنی کہ تم اپنے سر کے بال اتار دو یہ جو تم اپنا حلق کرواؤ گے سر کے بال اتارو گے یہ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے اوپر سے گناہوں کے بوجھ کو اتار دیا گیا چنانچہ حاجی کو حکم دیا بھائی اب حلق کروا لو حاجی نے حلق کروا لیا سر میں اب کپڑے پہن لو خوشبو لگا لو اب آؤ میری زیارت کی خاطر مگر یاد رکھنا کہ پہلے مجھے ملو بعد میں باقی ملاقاتیں تمہارے لیے جائز ہوں گی چنانچہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ محرم جب احرام اتار دیتا ہے اس کے لیے سب کچھ حلال ہو جاتا ہے سوائے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کے یہ جائز نہیں ہوتی یہ کب جائز ہوگی فرمایا پہلے توا سے زیارت کرو ہم سے ملاقات کرو یہ محبت اصل ہے اس محبت کے بعد پھر تم اپنی محبتوں کا اظہار کرتے پھرنا لہذا مومن کو کہا کہ آؤ توا سے زیارت کے لیے اس کا نام سے زیارت رکھا ہی اس لیے گیا کہ جو آنکھ والا ہو اسے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار ہوتا ہے آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے چنانچہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کے کے کے گھر دیدار لیے جاتے ہیں طواف زیارت کے لیے یہ طواف زیارت ایسا ہی ہے جیسا کہ محبوب کے ساتھ جا کر ملاقات نصیب ہو رہی ہوتی ہے اس کا دیدار نصیب ہو رہا ہوتا ہے سبحان اللہ محبت والے وہاں جا کر پتہ نہیں کیا کیا جا کے مقامات پاتے ہیں ہیں حسن اللہ فرماتے میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا تو میں نے طواف میں دیکھا کہ ایک جوان لڑکی بہت ہی آشقانہ اشار پڑ رہی ہے بہت ہی ایشکانہ جیسے کسی کا دل محبوب کی خاطر بڑا مسترب ہوتا ہے بڑا ہی اداس ہوتا ہے اور وہ ایسے اشعار پڑھ رہی تھی تو مجھے اچھا نہ لگا کہ یہ جوان العمر لڑکی ایسے اشعار اونچے اونچے پڑتی جا رہی ہے میں تو میں نے اسے ٹوکا میں نے کہا اے بچی تمہاری عمر ایسی ہے کہ یہ اشعار تمہاری زبان پر اس طرح اونچے اس وقت میں اس جگہ پر اچھے نہیں لگتے اونچے مت پڑھو تو میری اس بات کو سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ حسن بصری آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ گھر کا طواف کر رہے ہیں بیت کا طواف کر رہے ہیں یا رب البیت کا کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ گھر کا طواف کر رہے ہیں یا گھر والے کی جو تجلیات ہیں ان کا طواف کر رہے ہیں تو جب اس نے مجھ سے سوال کیا نا کہ آپ بیت کا طواف کر رہے ہیں یا رب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اے بچی میں تو بیت کا جواب کر رہا ہوں جب اس نے یہ جواب سنا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی ہاں جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طباف کرتے ہیں اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ صاحب البیت کی تجلیات کا طواف کر رہے تب مجھے پتا چلا کہ وہ بچی تو اللہ کی محبت میں اشار پڑتی چلی جا رہی کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں کوئی اپنا تقوا لے کے آتا ہے کوئی پاک دامنی لے کے آتا ہے کوئی عبادت لے کے آتا ہے کوئی دین کی خدمت لے کے آتا ہے کوئی تہجد کی آہیں لے کے آتا ہے عاشق لوگ وہاں جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں <coughs> لہذا یہ ایک عجیب مجمع ہوتا ہے جہاں انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرنا یہ اس شاخ کا مجمع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کا مجمع چنانچہ ایک واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا مالک میں دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ گرمی کا موسم اتنی شدت کی گرمی کہ لوگ بھی اپنے گھروں میں کمروں میں بیٹھ گئے جانور بھی درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور پرندے بھی پتوں کے نیچے چھپ کے بیٹھ گئے ہو کا عالم تاری باہر نکلے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج آگ برسا رہا ہے مگر مجھے کسی ضروری کام کے لیے باہر نکلنا پڑا فرماتے ہیں میں جب گلی میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے دونوں ٹانگوں سے معذور ہے وہ آ رہا ہے اور سرین کے بل گھسٹتا ہوا اپنے ہاتھوں سے وہ آ رہا ہے بےچارا گھسٹتے گھسٹتے جب قریب آیا تو فرماتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اتنا پسینہ تھا کہ اس کے کپڑے بالکل گیلے ہو چکے تھے اور اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا جیسے جھلس گیا ہو جب میں نے اسے اس حال میں دیکھا تو میں نے سلام کیا تعارف کیا اس نے بتایا کہ یہ میرا نام ہے فلاں جگہ سے میں چلا ہوں اور حج کے ارادے سے میں جا رہا تو کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ نوجوان تم میرے گھر میں تھوڑی دیر انتظار کر لو جب گرمی کم ہو جائے گی تو اپنے سفر کو پھر جاری کر لینا تو اس نے جواب دیا کہ مالک ابن دینار آپ تو اپنی ٹانگوں سے قدموں سے جلدی سفر طے کر لیتے ہیں اور میں تو ٹانگوں سے محروم ہوں میں تو گھسٹ گھسٹ کے یعنی انچ بائی انچ سفر کرتا ہوں لہذا میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے راستے میں رکنا شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ایام حج شروع ہو جائے اور میرا سفر یہ بھی پورا نہ ہو تو میں راستے میں رکنے کا ارادہ تر کر چکا میں چلتا ہی رہوں گا چلتا ہی رہوں گا چلتا ہی رہوں گا واقع ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اے نوجوان تو میرے گھر آ کر آرام کر لے میں تیرے لیے ایک سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں سواری پہ سوار ہو کے تم جلدی وقت سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جاؤ گے ہیں جب میں نے یہ بات کہی تو اس نوجوان نے میری طرف دیکھا بڑے غصے کی نظر سے اور کہنے لگا مالک دینار میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے جو ہے وہ سمجھدار ہیں عقل مند ہیں آپ نے کیسی بات کر دی تو میں نے پوچھا کہ کیوں میں نے کیا بات کی تو وہ کہنے لگا کہ مالک دینار مجھے بتاؤ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر وہ دل میں ارادہ کرے کہ میں جا کے اپنے آقا کو مناتا ہوں تو بتاؤ اس کو پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ شہانہ انداز میں سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے آج بھی کے ساتھ جانا چاہیے یا شہانہ انداز سے جانا چاہیے کہنے لگے مجھے تو اس نے حیران کر دیا اور یہ بات کر کے وہ چلا گیا میں بات ہی بھول گیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کہ اسی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حج کی توفیق فرمائی جب میں حج میں رمی جمار سے فارغ ہوا مینا میں شیطان کو کنکری مار کر تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھڑے ہیں میں نے پوچھا بھائی کیوں کھڑے ہیں لوگ یہاں انہوں نے کہا جی کہ ایک نوجوان ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے دعائیں مانگ رہا ہے اور اس کی دعاؤں میں کچھ ایسی تاثیر ہے کہ ہم سب اس کی دعائیں سن رہے ہیں میں نے کہا بھائی مجھے بھی کچھ موقع دو چنانچہ راستہ ملا فرماتے ہیں کہ میں نے جب ذرا آگے ہو کے دیکھا تو وہی نوجوان زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور احرام اس سے باندھا ہوا ہے اور وہ کنکریاں مار کے ہٹا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ نوائیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ یہ میرے ارد گرد جو لوگ کھڑے ہیں سب صاحب استطاعت ہیں یہ ابھی جائیں گے اور جا کر جانور تیرے راستے میں قربان کریں گے مگر تو جانتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں میرے پاس احرام کے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں اللہ اس موقع پر میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اے محبوب حقیقی آپ میری جان کا نذرانہ قبول فرما لیجئے لیجیے کہتے ہیں اس نوجوان نے یہ بات کہہ کر کلمہ پڑھا اور اپنی جان اپنے جان آفری کے سپرد کر کیسے کیسے اللہ کے چاہنے والے ان پر جاتے ہیں اور اس مجمے میں ان کی دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرمائے اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائے لہذا آج کے اس مجمے میں دن میں بات آئی کہ چلو حج سے متعلق کی چند باتیں کہی جاتی ہیں اللہ رب العزت ہم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 تو نے دستگیری آپ کی گرد کا بے کے پھرایا میں تو اس قابل تھا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا جام دم دم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا جام دم دم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے سا کیا منتظم پہ لگایا میں تو اس قابل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب گنبد خزرا کا سایہ میں تو اس کا بل تھا بار گاہے سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس کا بل تھا اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت بریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے آنگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما روم روم سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا کرنا ہمارے جسمانی بیماریوں کو دور کرنا روکھانی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما علم کا نور نصیب فرما اے اللہ نفس کی خواہشات پر قابو پانے کی توفیق نصیب فرما ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما اللہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ کرنا اپنی رحمت سے دور نہ کرنا اللہ کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ کرنا مطلب شیطان کے حوالے نہ کرنا اللہ کبھی بھی ہمیں حالات کے حوالے نہ کرنا ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب کرنا اللہ جتنے بھی لوگ دور قریب سے یہاں آئے ہیں सबका चल के आना कबूल फरमा और इसके बदले सबको अपनी रजा اپنی लिखा अपना मुशाहिदा नसीब फरमा रबना कबल मीना इन्नक अंत السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم